کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جائے گی تو پوچھتے ہیں تمہاری پروردگار نے کیا فرمایا دیتے ہیں کہ حق فرمایا اور وہ بلند و بالا اور بہت بڑے ہیں سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے سب اختیارات اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں ایک ہیں تنہا ہیں فرد ہیں بے نیاز ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے وہ بے نظیر بے شریک اور بے مثل ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں ساتھی نہیں مشیر نہیں وزیر نہیں مددگار وہ پشتیبان نہیں پھر ضد کرنے والا اور خلاف کہنے والا تو کہا جن جن کو پکارا کرتے ہو پکار کر دیکھ لو معلوم ہو جائے گا کہ ایک ذرے کے بھی مختار نہیں محض بے بس اور بالکل محتاج و عاجز ہیں نہ زمینوں میں ان کی کچھ چلے نہ آسمانوں میں جیسے اللہ تعالیٰ نے سور فاتر کی آیت نمبر تیرہ میں فرمایا والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر کہ اے کافروں اور مشرکو جن جن کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو وہ تو ایک کھجور کے چھلکے کے بھی مالک نہیں اور یہی نہیں کہ انہیں خود اختیاری حکومت نہ ہو نہ صحیح شرکت کے طور پر بھی نہیں نہ اللہ تعالیٰ ان سے اپنے کسی کام میں مدد دیتے ہیں بلکہ یہ سب کے سب فقیر اور محتاج ہیں اللہ کے در کے اللہ کے در کے غلام اور اللہ کے بندے ہیں اللہ کی عظمتوں کی بریائی عزت و بڑائی ایسی ہے کہ بغیر اللہ کی اجازت کے کسی کی جرأت نہیں کہ اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کے لیے بھی لب ہلا سکے جیسے اللہ نے سور بقا دو پچپن میں فرمایا مند اللہ کہ کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش بغیر اللہ کی رضامندی کے اور اجازت کے کر سکے نجم کی یاد نمبر چھبیس میں ہے یعنی آسمانوں کے کل فرشتے بھی اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کے لیے لب ہلا نہیں سکتے مگر جس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی سے اجازت دے دیں اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر اٹھائیس میں اللہ نے فرمایا وہ لوگ صرف ان کی شفاعت کر سکتے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہو وہ تو خود ہی اللہ کے خوف سے تھرا رہے ہیں تمام اولاد آدم کے سردار سب سے بڑے شفیع اور سفارشی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب قیامت کے دن مقام محمود میں شفاعت کے لیے تشریف لے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ آئے اور ملوک کے فیصلے کرے اس وقت کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑوں گا اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کب تک سجدے میں پڑا رہوں گا اس سجدے میں اس قدر اپنے رب کی تعریفیں بیان کروں گا کہ اس وقت تو وہ الفاظ بھی مجھے معلوم نہیں پھر مجھ سے کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے آپ بات کیجیے آپ کی بات سنی جائے گی آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا آپ شفاعت کیجیے قبول کی جائے گی یہ روایت صحیح بخاری نی صحیح مسلم کی ہے رب کی عظمت کا ایک اور مقام بیان ہو رہا ہے کہ جب وہ اپنی وہی میں کلام کرتے ہیں اور آسمانوں کے مقرب فرشتے اللہ تعالیٰ کے کلام کی آواز کو سنتے ہیں تو حیبت سے کانپ اٹھتے ہیں اور غشی والے کی طرح ہو جاتے ہیں جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ ہٹ جاتی ہے فضا کی دوسری قراءت فضغا بھی آئی ہے مطلب دونوں کا ایک ہے تو اب آپس میں ایک دوسرے سے فرشتے دریافت کرتے ہیں کہ اس وقت رب کا کیا حکم نازل ہوا بس اہل عرش اپنے پاس والوں کو وہ اپنے پاس والوں کو یوں ہی درجہ بدرجہ حکم الہی پہنچا دیتے ہیں بلا کا مکاس ٹھیک ٹھیک اسی طرح پہنچا دیتے ہیں ایک مطلب اس آیت کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب سکرات کا وقت آتا ہے اس وقت مشرق یہ کہتے ہیں اور اسی طرح قیامت کے دن بھی جب اپنی غفلت سے چوکیں گے اور ہوش و حواس قائم ہو جائیں گے اس وقت یہ کہیں گے کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا جواب ملے گا حق فرمایا حق فرمایا اور جس چیز سے دنیا میں بے فکر تھے آج ان کے سامنے پیش کر دی جائے گی تو دلوں سے گھبراہٹ دور کیے جانے کے یہ معنی ہوئے کہ جب آنکھوں پر سے پردہ اٹھا دیا جائے گا اس وقت سب شک و تکذیب الگ ہو جائیں گے شیطانی وساوس دور ہو جائیں گے اس وقت رب کی مدتوں کی حقانیت تسلیم کریں گے اور اللہ کی بلندی اور بڑائی کے قائل ہوں گے بس نہ تو موت کے وقت کا اقرار نفع دے نہ قیامت کے دن میدان کا اقرار فائدہ پہنچائے لیکن امام ابن جریر رحمہ اللہ کے نزدیک پہلی تفسیر ہی راجے ہے یعنی مراد اس سے فرشتے ہیں اور یہی ٹھیک بھی ہے اور اسی کی تائید احادیث اور آثار سے بھی ہوتی ہے چنانچہ صحیح بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر کے موقع پر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امر کا فیصلہ آسمان میں کرتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ اپنے پر جھکا لیتے ہیں یہ فرشتے اور رب کا کلام یعنی بات ایسا واقع ہوتا ہے جیسے اس زنجیر کی آواز جو پتھر پر بجائی جاتی ہو جب حیبت کم ہو جاتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے اس وقت کیا فرمایا جواب ملتا ہے کہ جو فرمایا حق ہے اور وہ بلندی والے ہیں اور بڑے ہیں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو جنات فرشتوں کی باتیں سننے کی غرض سے آسمان کی طرف گئے ہوئے ہیں اور جو تہ بتہ ایک دوسرے کے اوپر ہیں وہ کوئی کلمہ سن لیتے ہیں اوپر والا نیچے والے کو وہ اپنے سے نیچے والے کو سنا دیتا ہے اور وہ بالآخر کاہنوں کے کانوں میں پہنچا دیتے ہیں ان جنات و شیاطین کے پیچھے فوراً ان کے جلانے کو آگ کا شعلہ لپکتا ہے لیکن کبھی کبھی وہ آئے اس سے پہلے ہی ایک دوسرے کو پہنچا دیتے ہیں اور کبھی پہنچانے سے پہلے ہی جلا دیا جاتا ہے کاہن اس ایک کلمے کے ساتھ سو جھوٹ ملا کر لوگوں میں پھیلاتا ہے وہ ایک بات سچی نکلتی ہے لوگ اس کے مرید بن جاتے ہیں کہ دیکھو یہ بات اس کے کہنے کے مطابق ہی ہوئی یہ روایت بھی صحیح بخاری سنن بھی داؤد نیز سنن ترمیدی سنن ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان کی ہے مسند احمد صحیح ابن حبان سنن ترمیدی اور صحیح مسلم میں ہے صحیح مسلم نیز مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جو ایک ستارہ جھڑا اور زبردست روشنی ہو گئی رسول اللہ نے دریات فرمایا کہ جاہلیت میں تمہارا خیال ان ستاروں کے جھڑنے کی نسبت کیا تھا صحابہ نے کہا ہم اس موقع پر سمجھتے تھے کہ یا تو کوئی بہت بڑا آدمی پیدا ہوا یا مرا ظہری رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ کیا جاہلیت کے زمانے میں بھی ستارے جھڑتے تھے کہاں ہاں لیکن کم رسول اللہ کی بیست کے زمانے سے ان میں بہت زیادتی ہو گئی رسول اللہ نے فرمایا سنو انہیں کسی کی موت و حیات سے کوئی واسطہ نہیں بات یہ ہے کہ جب ہمارے رب تبارک و تعالی کسی امر کا آسمانوں میں فیصلہ کرتے ہیں تو حاملان عرش یعنی عرش کو اٹھانے والے فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں پھر ساتویں آسمان والے پھر چھٹے آسمان والے یہاں تک کہ یہ تسبیح آسمان دنیا تک پہنچتی ہے پھر عرش کے آس پاس کے فرشتے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وہ انہیں بتلاتے ہیں پھر ہر نیچے والا اوپر والے سے دریافت کرتا ہے اور وہ اسے بتلاتا ہے یہاں تک کہ آسمان اول والوں کو خبر پہنچتی ہے کبھی اچک لے جانے والے جنات اسے سن لیتے ہیں تو ان پر یہ ستارے جھڑتے ہیں تاہم جو بات اللہ تعالیٰ کو پہنچانی منظور ہوتی ہے اسے وہ لے اڑتے ہیں اور اس کے ساتھ بہت کچھ باطل اور جھوٹ ملا کر یہ جنات و شیاطین لوگوں میں شہرت دیتے ہیں ابن ابی حاتم میں ہے اللہ تعالیٰ جب اپنے امر کی وہی کرتے ہیں تو آسمان مارے خوف کے کپ کپا اٹھتے ہیں اور فرشتے ہے بس زدہ ہو کر سجدے میں گر پڑتے ہیں سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فرمان سنتے ہیں پھر ان کی زبانی اور فرشتے سنتے ہیں اور وہ کہہ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حق فرمایا وہ بلندی اور بڑائی والے ہیں یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا امین فرشتہ جبرائیل علیہ السلام جس کی طرف ہو اسے پہنچا دیتے ہیں ابن عباس صدی اللہ عنہما اور قطع رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ یہ اللہ کی وہی کا ذکر ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبیوں کے نہ ہونے کے زمانے میں بند رہ کر پھر ابتدان ختم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی حقیقت یہ ہے کہ اس کی ابتدائی وہی کے بھی اس عید کے تحت میں داخل ہونے میں کوئی شک نہیں لیکن آیت شامل ہے اسے اور اس کو سب کو